سبق نمبر سولہ بیٹی کے حصے اور مشق اللہ تعالی ہماری اولاد کو صالح اور خوش نصیب بنائے اس سبق میں بیٹی کی بات ہوگی اور کچھ مشق بھی انشاءاللہ اگر کسی مرد یا عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیٹی یا بیٹیاں موجود ہوں تو ان کو میراث میں سے ضرور حصہ ملے گا جس کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک اگر بیٹی ایک ہو اور میت کا بیٹا نہ ہو تو بیٹی کو نصف یعنی آدھی میراث مل جائے گی نمبر دو اگر بیٹیاں ایک سے زائد ہوں اور میت کا بیٹا نہ ہو تو ان کو دو تہائی وراثت ملے گی جو ان میں برابر برابر تقسیم ہوگی مثلا ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے مگر ایک بیٹی ہے اور اس نے کل میراث تیس ہزار روپے چھوڑی ہے تو اس بیٹی کو ساری وراثت کا آدھا حصہ یعنی پندرہ ہزار روپے مل جائیں گے اور اگر اس کی دو بیٹیاں ہیں تو ان دونوں کو دو تہائی وراثت ملے گی یعنی بیس ہزار پھر وہ ان دونوں میں آدھی آدھی تقسیم ہوگی یعنی دس دس ہزار نمبر تین اگر بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا بھی موجود ہو تو اب بیٹی اسبہ بن جائے گی یعنی زویل فروز میں تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ بیٹے اور بیٹی میں تقسیم ہو جائے گا اور بیٹے کو بیٹی سے ڈبل حصہ ملے گا اور اگر زوی الفروز موجود نہ ہوں تو سارا مال بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بیٹوں کو بیٹیوں سے دگنا ملے گا مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اس نے تیس ہزار روپے وراثت چھوڑی اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی تو یہ سارا مال ان دونوں کو مل جائے گا بیس ہزار بیٹے کو اور دس ہزار بیٹی کو اور اگر اس کے زویل فروز میں سے کوئی زندہ ہے مثلا والد تو والد کو چھٹا حصہ دیں گے اور باقی سارا مال بیٹے اور بیٹی کا ہو جائے گا اور بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا سوال نمبر ایک ایک عورت کا انتقال ہوا اس کے ورسا میں ایک بیٹا ایک بیٹی اور خامند ہے کل ترکہ کا چالیس ہزار ہے تقسیم کریں سوال نمبر دو ایک شخص کا انتقال ہوا اس کی کل وراثت تیس ہزار ہے ورثاء میں ایک بیٹی اور والد ہیں تقسیم کریں سوال نمبر تین ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے ورثاء میں تین بیٹیاں ایک بیوی اور دادا ہیں تقسیم کریں جواب نمبر ایک خاون کو دس ہزار بیٹے کو بیس ہزار بیٹی کو دس ہزار جواب نمبر دو بیٹی کو پندرہ ہزار والد کو پانچ ہزار اور پھر بچا ہوا دس ہزار بھی یعنی کل پندرہ ہزار جواب نمبر تین بیوی کو آٹھواں حصہ بیٹیوں کو دو تہائی مال دادا کو چھٹا حصہ اور پھر جو کچھ بچ گیا عربی میں دو تہائی کو سلوسان کہتے ہیں تیس ہزار کا تیسرا حصہ یعنی دس ہزار ایک تہائی یعنی سلوس کہلاتا ہے یوں دو تہائی ثلثان بیس ہزار ہوں گے